نويت سنة الاعتكاف صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم مت مت اسرائيل بھائیو اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ مدنی قاعدے کے سبق نمبر تیرہ کی سطر نمبر پندرہ تا سطر نمبر اکیس تک انشاءاللہ اللہ مشق کریں گے لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر تیرہ نکال لیجیے اور خوب توجہ کے ساتھ اور تمام حروف کی صحیح اور درست ادائیگی کے ساتھ ساتھ حرکات کی صحیح ادائیگی اور ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے ادا کرتے ہوئے حروف مستعلیہ کو پر کرتے ہوئے اور سخت جن حروف کو سختی جن کے اندر ان کو سخت پڑھتے ہوئے جن میں نرمی ہے ان کو نرم ادا کرتے ہوئے مشق میں شامل رہی ہے پیارے میٹھے عیسائی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ اس سبق میں ہم تشدید یعنی حرف مشدد حروف مشدد جو ہے وہ ان کی مشق کا سلسلہ الحمد ہمارا جاری ہے تین دندان والی شکل کو کیا کہتے ہیں تشدید یہ ہمیشہ حرف کے اوپر علامات آتی ہے تین دندان والی شکل تین دانت ہوتے ہیں اس کے اور اس شکل کو تشدید کہتے ہیں تشدید کا معنی ہی ہے شدت اور جس حرف پر یہ تشدید کی علامات ہو اسے حرف مشدد کہتے ہیں حرف مشدد یعنی تشدید والا حرف اور جس پر یہ علامت ہو اس حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے یعنی دوہرا پڑھیں گے اور جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے لیکن بالخصوص جب حروف قلقلہ جن میں قلقلہ کیا جاتا ہے حروف قلقلہ کتنے ہیں پانچ اور کون کون سے ہیں قوف با جی دال ان حروف پر اگر یہ علامت ہوگی یعنی یہ حروف مشدد ہوں گے تو ان میں خوب جماؤ ہوگا خوب کیا ہوگا جماؤ ہوگا لیکن قلقلہ کی صورت الگ ہوتی ہے قلقلہ قلقلہ کا معنی ہے جمبش لوٹنا اور حروف قلقلہ کو ادا کرتے ہوئے مخرج میں آواز لوٹتی ہے لگ کر لوٹتی ہے جیسے اب اب اد یہ آواز لوٹ رہی ہے یہ دیگر حروف کے اندر اس طرح کی آواز لوٹتی ہوئی نہیں آئے گی جیسے اش ات اس طرح ال ام تو یہ ام ان یہ لوٹتی آواز ہے جو کہ دیگر حروف میں نہیں ہے اگر تلاوت کے دوران ایسا ہے کہ کوئی ساکن حرف ادا کرتے ہوئے آواز لوٹ رہی ہے جنبش ہو رہی ہے حرکت پیدا ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے جیسے مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ میں شروع میں لام ساکن ہے اور اس سے پہلے حمزہ ہے تو ال ال اب ال آواز محسوس کر رہے آپ ال یہ آواز لوٹی یہ حرکت پیدا ہوئی یہ جنبش پیدا ہوئی جو کہ درست طریقہ نہیں ہے سکون کو ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سکون کے ساتھ ادا کیا جائے سکون کے ساتھ جماؤ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے کہ آواز میں جنبش نہ ہو سوائے ان پانچ حروف کے تو یہ جب ساکن ہو تب ان میں قلقلہ ہوگا اور جب یہ حروف مشدد ہوں اور ان پر وقف کیا جائے یعنی ان پر جب ٹھہریں جب ٹھہریں یعنی کلمے کا آخری حرف جس پر آپ وقف کر رہے ہیں اور وہ مشدد ہے یعنی اس پر تشدید ہے تو اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا کیا ہوگا خوب ظاہر ہوگا ایک تو ہے قلقلہ کرنا آواز کا لوٹ کے آنا اور بالکل ایزی قلقلہ جسے جسے کہنے کے اب اور اگر یہ تشدید ہو تو اب کلکلا کرتے ہوئے اب مگر یہ جب ہم روا میں پڑھیں گے جب ہم روا میں پڑھیں گے تو اس وقت تشدید کا خیال رکھیں گے اس وقت کلکلا نہیں کریں گے بلکہ تشدید کا خیال رکھیں گے کہ تشدید کو جماؤں کے ساتھ خوب جماؤں کے ساتھ حروف قلقلہ کے تشدید کو ادا کیا جائے یہ طریقہ ہے پیارے اور میٹھے اسرائی بھائیوں سکون کی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں کتنی قسمیں ہیں کون کون سی سکون اصلی سکون عارضی کل ہم نے پڑھا تھا نا سکون اصلی اور سکون عارضی میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ آگے چل کے چند اسباق کے آگے ہم نے جو ہے کی کا سبق پڑھنا ہے اور اس میں سکون عارضی اور سکون لازمی کا ذکر آئے گا تو اس لیے اب چونکہ ہم اس وقت سکون بشکل تشدید پڑھ رہے ہیں اور سبق نمبر گیارہ میں ہم نے سکون بشکل جزم پڑھا تھا سکون بشکل جزم سکون کی دو قسمیں سکون اصلی سکون عارضی سکون اصلی وہ ہوتا ہے جو کسی سبب کا محتاج نہ ہو بلکہ وقف اور وصل دونوں میں باقی رہے دونوں میں باقی رہے یہ سکون اصلی کی تعریف ہے اور سکون عارضی یعنی مثال کے طور پہ وقف کیا اور آخری متحرک حرف تھا اس پر وقف کیا اور ہم نے ساکن کر دیا جیسے العالمین اب نون پر پہلے سے جزم نہیں تھی بلکہ زبر تھی حرکت تھی تو ہم نے وقف کی صورت میں کیا کیا ساکن کر دیا یہ سکون عارضی ہے جو وقت کی صورت میں پیدا ہوا تو اب یہ سبب کا محتاج ہوا کہ وقف کریں گے تو سکون رہے گا جب وقف نہیں کریں گے ملا کر پڑھیں گے تو یہ سکون ختم ہو جائے گا یہ سکون عارضی کی تعریف ہے کہ وقف میں تو پڑھا گیا مگر وصل میں سکون ختم ہو جائے باقی نہ رہے تو یہ سکون کی تعریف ذہن میں رکھیے گا اور سکون کی شکلیں دو ہیں یہ سکون کی ہم نے صورتیں سکون کی قسمیں پڑھی اب سکون کی شکلیں بھی ہیں دو شکلیں اس کی کتنی شکلیں ہیں دو شکلیں ہیں ایک سکون بشکل جزم ہے سکون بشکل جسم ہے جو چھوٹی سی دال نما علامت ہوتی ہے چھوٹی سی دال نما علامت ہوتی ہے اسے سکون کہتے ہیں اور وہ سکون بشکل جزم ہے اور دوسری جو صورت ہے اس کی شکل ہے وہ سکون بشکل تشدید سکون بشکل تشدید یہ ذہن میں رکھیے گا تو اب یہ کہ تشدید کا قاعدہ بھی اور اس کی ادائیگی کا جو درست طریقہ ہے وہ اس کی بھی وضاحت کی تاکہ مشق کرتے ہوئے آسانی ہو تو سکون بشکل تشدید کو ادا کرتے ہوئے اور سکون چاہے بشکل جزم ہو چاہے بشکل تشدید ہو تو ساکن حرف جس پر سکون کی علامت ہو وہ خود سے نہیں پڑھا جاتا بلکہ اپنے ماں قبل متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے جیسے اللہ اب یا الرحمن العالمین پہ ہم نے وقف کیا رب العالمین سورہ فاتحہ میں وقف کیا اب دوسری جو آیت ہے اس کا ابتدا جو ہے وہ الرحمن سے ہوتا ہے لیکن حمزہ کے اوپر کوئی زبر نہیں ہے حرکت نہیں ہے اور لام پر کیا ہے تشدید ہے یہ سکون بشکل تشدید ہے تو اب اس کو لذی نہیں پڑھیں گے لوی نہیں پڑھیں گے ہجے بھی کریں گے تب بھی حمزہ کے ساتھ ملائیں گے اور روا میں پڑھیں گے تب بھی حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو الوی پڑھیں گے اگرچہ حمزہ پر کوئی حرکت نہیں ہے لیکن یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے جو کلام کے درمیان میں آتا ہے اور جب کلام کے درمیان میں آتا ہے وصل کی صورت میں گر جاتا ہے جب وقف کیا جائے اور ساکن ہر سے ابتدا کرنی ہے تو پھر اس حمزہ وصلی کو اس ساکن ہر سے ملا کر پھر پڑھا جاتا ہے تو اللہ التی اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا تو سکون بشکر تشدید کیا ادائیگی کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو دوہرا پڑھا جاتا ہے دو مرتبہ پڑھیں گے ایک تو وہ اپنے ماں قبل متحرک ہر سے مل کر پڑھا جاتا ہے اور دوسرا دوسری مرتبہ اس کی خود اپنی جو اصل صورت ہوتی ہے اپنی کیفیت ہوتی ہے اپنی حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے جیسے اتا تو پہلے اپنے ماں قبل حرف حمزہ کے ساتھ ات یہ پڑھا گیا اب وہ اپنی اصلی حالت اس کی ادا ہوگی تا ات تا تو یہ ادائیگی کا طریقہ ہے کہ اس کو دو مرتبہ یعنی دوہرا پڑھیں گے مگر حروف مقلقلہ جن میں قلقلہ کیا جاتا ہے پانچ حروف اگر ان پر تشدید ہوگی تو ان میں خوب جمع ہوگا اور بقیہ حروف کو بھی جماؤ کے ساتھ دوہرا پڑھیں گے اس قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے مشق میں شامل رہیے صلو علی علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی محمد علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب ہم نے تحفظ پڑھا اعوذ باللہ پڑھا تو اس کے اندر بھی تشدید آ رہی ہے اور اس کو ادائی کی طریقہ یہی ہے کہ دو مرتبہ بل باللہ بلس شعی مینس شعی اب یہ دوہرا بڑھا گیا دو مرتبہ پڑا گیا مینس شعی مینس شعی پا نر رجیم تو اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں کہ اس کو دو مرتبہ پڑھ رہے ہیں اب تلاوت کے دوران میں رواں میں یہ آئے گا قاعدہ تشدد کا آتا ہے سکون کا آتا ہے تو اب یہ چونکہ بنیاد ہے مدنی قاعدہ تو اس بنیاد کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اس میں پہچان کرنی ہے قواعد کی مخارج کی اور تمام قواعد کی پہچان کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی مشق کرنی ہے یہ بنیاد ہے تو الگ الگ بھی حروف لکھے گئے اور ملا کر آگے بھی لکھے گئے تاکہ ابتدا یعنی مبتدیوں کے لیے جو ابتدا ہے جن کی انہیں واضح سمجھ میں آ جائے کہ سکون بشکل تشدید کیا ہوتی ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے عرف مستعلیہ کیسے پڑھے جاتے ہیں قلقلہ کیسے کیا جاتا ہے حرکات کی ادائیگی کا درست طریقہ کیا ہے حروف مدہ حروف لین کی ادائیگی کا درست طریقہ کیا ہے تو یہ مدنی قاعدہ جو ہے یہ بنیاد ہے مدنی قاعدہ کیا ہے بنیاد ہے اگر کسی کا ناظرہ پرانے پاک پڑھے ہوئے مگر اغلاط ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بنیاد ہماری کمزور ہوتی ہے بنیاد کمزور ہوتی ہے تو چاہیے کہ ایک مدنی قاعدہ جیسے الحمدللہ ہمارے میرے شیخ طریقہ تعمیر سنت کہ الحمد سوچ عطا فرمائی اور مدنی ماحول کی برکتیں کہ جا بجا ہمارے مدرسہ المدینہ بالغان برائے بالغان عراق میں الحمدللہ مساجد میں ہمارے لگتے ہیں تو اس میں بعض ایسے اسرائی بھائی بھی آتے ہیں کہ جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہوا ہوتا ہے یا بعض نے حفظ بھی کیا ہوتا ہے لیکن ادائیگی درست نہیں ہوتی قواعد و مخارج کے ساتھ اجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے اغلاط ہوتی ہیں تو اب وہ درست کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ہوتا یہ کہ اب شروع میں مدنی قاعدہ پکڑتے ہوئے ایک تعجب سا ہوتا ہے کہ میں نے ناظرہ پورا پڑا ہوا اور میری ابھی اتنی عمر ہے تو اب یہ مدنی قاعدہ پکڑ لوں تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بنیاد ہے اگر قرآن پاک کے تلاوت کے دوران آپ کی خامیاں ہیں غلطیاں ہیں اور ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے رواں درست نہیں ہے اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں قواعد کی پہچان نہیں ہے قواعد پر عمل کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو یہ بنیاد آپ مضبوط کیجیے مدنی قاعدے کی یہ بنیاد مضبوط کیجیے آپ اس کو لیں اگر حروف درست نہیں آپ پہلے سبق ہی نکال لیجیے الف سے یا تک جب تک ہر ہر ہر اپنے اپنے مخرج سے اپنے مقام سے اپنی جگہ سے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا نہیں ہوگا آپ حروف صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے اب آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے ناظرہ تو پڑھا ہوا ہے میں نے قرآن پاک ہی سے شروع کرنا ہے تو یہ بہت مشکل ہوگا یہ بہت مشکل ہوگا کیونکہ بنیاد ہماری کمزور ہے تو پیارے میٹھے اسرائی بھائیو اپنی سوچ بنا لے کہ ان شاء اللہ ہم مدرسہ بالغان میں جا کر بھی قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے ان شاء اللہ تو پیارے میٹھے اسرائی بھائیو یہ بنیاد ہے اب یہ الگ الگ حروف لکھنے کی وجہ یہ ہے یہ بنیاد ہے یہ سمجھانے کی غرض سے اب آگے جب تمام حروف ملتے جلتے آ رہے ہیں جیسا کہ سبق نمبر تیرہ کی سطر نمبر آپ سولہ دیکھیے سطر نمبر سولہ یہ پہلا کلمہ ہے و تین و تین اب یہ تمام قرآن پاک کے حروف ہیں یہ جتنے بھی جملے ہیں اور جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں جتنے بھی کلمے بنے گئے ہیں یہ قرآن پاک کے ہیں و تین بتواقب سجن تو یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ قرآن پاک کے ہیں یہ قرآن پاک کے تو اب یہ حروف وہ نکال نکال کر مدنی قاعدے میں جو ہے وہ لکھے گئے جو مشکل ہوتے ہیں جن کی ادائیگی میں مشکل ہوتی ہے تو اس کی مشکل اس بنیاد ہی میں انشاءاللہ دور ہوگی تو تلاوت قرآن پاک آسان ہوگی اور انشاءاللہ غلطیوں سے مبرہ ہو کر قرآن پاک کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ ثواب کا خوب خزانہ بھی ہاتھ آئے گا تو تمام اسرائیم بھائی حروف مشدد یعنی جن پر تشدید ہوتی ہے اس کی پہچان اور اس پر عمل کرنے کا مشق میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی لہذا تمام بھائی خوب توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیں اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذو اب ہم نے زال کو پڑھا تھا زال کو ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر آپ تین میں دیکھ لیجئے سبق نمبر تین میں زال کا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا جو سبق نمبر تین کی نمبر پانچ ہے زال زال پیش زو زو زال پیش یہ انفرادی طور پہ الگ الگ ہم نے اس کی مشق کی تھی حرکات کی تو حرکات کی ادائیگی کا طریقہ بھی بار بار جس کی وسعت ہو رہی ہے کہ زبر کو جب ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے تو درست طریقے سے پڑھنا بہت مشکل ہوگا یہ جس طرح قواعد جو سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے تو پیارے میٹھے بھائی زیر کو جب ادا کریں گے تو آواز کو گرا کر ادا کریں گے زی زی زبر کو منہ کھولیں گے تو حروف بھی صحیح ادا ہوں گے اور حرکات بھی درست طریقے سے ادا ہوگی اب جب پیش ادا کریں گے ہنڈوں کو گول کر دیں گے زو مگر حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑیں گے یہ تین جو اس کی تین باتیں ہیں جن کا خاص خیال رکھنا چاہیے حرکات کی ادائیگی کا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا جب بھی تلاوت کر رہے ہوں تو اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں کہ جب زبر آئے گی تو اس میں آواز اور منہ کھولنا ہے کھینچنا نہیں ہے جب زیر آئے گی تو آواز کو گرانا ہے کھینچنا نہیں ہے معروف پڑنا ہے تو وے نہیں وی آواز کو گرا کے اور جب پیش ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کرنا ہے اسے کھینچنا نہیں ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے اور معروف جب ہی ہوگا کہ جب اس کا درست طریقہ جو اس کا معیار ادا کرنے کا یعنی ہونٹوں کو کامل گول کرنا وہ کریں گے تو معروف طریقے سے ادا ہوگا زو اعوذ اعوذ ا پہلے زبر پڑی میں نے عین پیش او یہاں مدہ ہے لہذا ایک الف کی مقدار میں کھینچ رہے اعوذ جی اب تلاوت کے دوران خود آپ ان قواعد کی پہچان کرتے ہوئے اس پر عمل کی ترکیب کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کو پر کر دیں مگر ہونٹوں کو گول کا نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم آئینہ رکھ کے آپ پڑھیے گا جیسے ختم ہو تو بعد میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ہونٹ گول ہوں گے تو ہونٹوں کو گول نہیں کرنا یہ تلاوت کے جو تلاوت کرنے کا جو درست طریقہ وہ یہی ہے کہ جب اس پر زبر ہو یعنی پر اب زبر ہے تو اب اس کو ہونٹ گول نہیں کرنا بلکہ آواز اور منہ کھول کر پڑھنا ہے جیسے بسم اللہ ہر اب ہونٹ گول کریں گے ہر ہر میں یہ طریقہ درست نہیں الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سطر نمبر پندرہ منا منا ثم میم کی زبر ہے لہذا منہ اور آواز کھولنا ہے کھینچنا نہیں سم میم مشدد میں غنہ کریں گے اور میم کے آگے الف مدہ ہے الف سے پہلے صبر ہے لہذا الف کو ایک الف کی مقدار میں کھینچنا ہے ولما حبب حبب حبب حبب حبب اب دونوں با پر کیا ہیں زبر ہے آواز اور منہ کھولیں گے مگر کھینچیں گے نہیں حبب شاہ کو ادا کیجیے حبب اور با مشدد ہے حروف قلقلہ میں سے تو خوب جمع ہوگا ہی احب احب اب با کو جھٹکا بھی نہیں دینا اس پر صبر ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے احب احب جھٹکا کیسے ہوتا ہے جیسے احب یہ جھٹکا ہو گیا احب سطر نمبر سولہ وتینی وتینی تا یا زیر تی یا مدہ ہے ایک علیف کی مقدار کھینچیں گے اور نون کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس کی زیر کو معروف طریقے سے ادا کرنا ہے بالتقوى بالتقوى بالتقوى قاف پر جسم کی علامت ہے اور قاف کون سے حروف میں سے ہیں حروف قلقلہ میں سے لہذا کیا کریں گے قلقلہ کریں گے آواز میں جنبش ہوگی آواز لوٹتی ہوئی آئے گی بت و اب بغیر کلکلا جیسے بت تک و تک و تک اور تک فرق محسوس کر رہے ہیں آپ تو تک یہ کلکڑا ہے اور تک یہ کلکلا نہیں ہے لہذا حروف کلکڑا جو پانچ ہیں جب یہ ساکن ہو تو ان میں کلکڑا ہوگا بت تک و سیبو سا کو نرمی کے ساتھ بڑھنا بو سن سجن جیم پر تشدید دے جیم حروف ہے کلکلا میں سے لہٰذا خوب جمع ہوگا سجن فل حجی فلحج جی سو ہے سو ہے کو سے ادا کرنے درمیان حلق سے ادا کرنے ہے اور ہا یہ فرق کرنے شو سطر نمبر سترہ موسین میم سین کو باریک پڑھ ہے سین میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی اور خا حروف مستعلیہ میں سے لہذا پر یعنی موٹا کریں گے اور خا پر تشدید ہے لہذا دوہرا پڑھیں گے دو مرتبہ پڑھیں گے را کو پر کریں گے را پر صبر ہے را کے آگے الف مدہ ہے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے صدق صدق کاف پر زبر ہے لہذا اس کو کھینچے گی نہیں اور حروف مستعلیہ میں سے بغیر ہونٹ گول کیے اسے پور یعنی موٹا پڑھنا ہے تفدہ میں آگے یا ہے یہ یا نہیں پڑھی جائے گی ٹھیک ہے بعض حروف ایسے ہیں جو لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے لہذا یہ یا نہیں پڑھیں گے الدرجاتی الدرجاتی من الدمع من الدمع من الدمع الدمع والذاکرین زال کو باریک اور نرمی کے ساتھ والذاکرین سطر نمبر اٹھارہ الرحمن الرحمن کو او او نہیں او ہوٹوں کو گول نہیں کریں گے ارو زبر کی ادائیگی میں آواز اور منہ کھولیں گے میم پر کھڑا زبر ارو نون پر پیش ہے لہذا اس کو کھینچیں گے نہیں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے پڑھیں گے ہوٹوں کو گول کر کے ارو نیلا نیلا سین یح س سی ری ر فسنو یس فسنو فسین اب ان کے اوپر جو حرکات ہے تو حرکات کو نہیں کھینچنا ٹھیک ہے آخر میں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے الٹا پیش وہ مدہ کے قائم مقام ہے لہذا ایک ادیب کی مقدار میں کھینچیں گے فسنو یس سیرو وشم سی نقص نقص سی نسو نہ کواز اور منہ کھولیں گے کس نہ کس نہ کپ اور فوت دونوں حروف ہیں مستاریا میں سے لہذا پوری یعنی موٹا پڑیں گے نو والصالحین والصالحین والصالحین یہ سواد کی ادائیگی سواد پر کھڑا زبر ہے آواز اور منہ کھول لیں مگر اس کو پر کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے اس کی مشق کرنی ہے آپ نے وس سوا سوا وس اس طرح ہونٹ گول کر کے نہیں پڑیں گے سطر نمبر انیس فبول فبول اب اس کو بھی فبول بل بول نہیں پڑیں گے فضلنا فضلنا بہت بول پور پڑیں گے فضلنا وضحا وضحا بہت کی ادائیگی میں زبان کی کروٹ اور اوپر کی پانچ داڑوں کی جڑ یہ اس کا مخرج ہے نکلنے کی جگہ الضحى والطور والطور والطير والطير یہ تو مشدد ہے اس پر کون سی علامات ہے تشدید کی لہذا حروف مقلقلہ میں سے حروف قلقلہ پانچ ان میں سے ہے تو اور اس میں اس میں خوب جمع ہوگا ویری اب تو اب تو لیرو ہیرو کو پر کریں گے اچھا پر جب بھی کریں گے حروف مستعلیہ ان کو ان کے مخرج سے ادا کرنے کے ساتھ جڑ زبان کو تالو کی طرف بلند کریں گے جڑ زبان کو تالو کی طرف جڑ زبان جو حلق کی طرف ہے اس کو تالو کی طرف بلند کریں گے تو یہ حروف خود بخود پر ہوں گے ہونٹوں کو گول کرنے کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہیرو ہیرو کو نرمی کے ساتھ بھی پڑھنے ویرو سطر نمبر بیس اب اس میں بھی ہونٹ گول نہیں کر رہے لے اب محسوس کر رہے میرے ہونٹوں کو کہ گول ہو رہے ہیں جیسے لا یہ غلط طریقہ ہے اور بغیر ہونٹ ہونٹ گول کیے اس کو پور کرنا ہے لیمین مین سعیرت سعیرت سعیرت سو کو وقت حلق سے ادا کرنے ہے سعیرت وا میں ہونٹ گول ہوں گے اس کی ادائیگی میں وف وف پھر فا کو ادا کرتے ہوئے اس کو اس کے مخرج کی طرف آئیں گے کہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ یو وف یو وف یو وف حقت حقت قاف حروف قلقلہ میں سے اس پر تشدید خوب جماؤ ظاہر ہوگا حقت حق حق ان ان اب ایسے حروف پر جب وف کریں گے تو پھر کلکڑا خوب ظاہر ہوگا حق یہ کلکڑا کا طریقہ جیسے بل حق حق ان حق ان رق را کو پر کریں گے کاف کو باریک رق کیب رق کیب سطر نمبر اکیس ولوین ولوین مما مشدد ہے کیا کریں گے اس پہ اون نہ کریں گے کیا کریں گے جی مما امتن امتن ام سم غنہ اور مدا دے اسی میں ہے خوبصورتی مسمن تین جن تین جن تین یار بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر تیرہ کے کچھ سطروں کی جو ہے مشق کی لہذا جو قواعد بیان کیے گئے اور جن کی مشق کی گئی ان میں خوب مضبوطی کے لیے مزید مشق کا سلسلہ جاری رکھیے گا اللہ عز و جل ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے اب شاء اللہ و جل سورت القافرون اما سپارے تیسرے سپارے کی سورہ کافرون کی انشاءاللہ شاء دہرائی کریں گے بسم الله الرحيم قل يا أيها الكافرون اب اصل میں کافی رو نہ نون پر زبر ہے جب وقت کیا تو کیا کیا ہم نے ساکن کر دیا یہ سکون کہلاتا کہلاتے قل يا أيها الكافرون اب اس پر وف کریں گے تو کیا کریں گے ساکن کریں گے وف کہتے ہیں ٹھہرنے اور رکنے کو کلمے کا آخری حرف جس پر وقف کیا جائے ٹھہرا جائے رکا جائے اس پر زبر زیر پیش ہو دو زیر دو پیش کی تنوین ہو تو ساکن کر دیں گے دو زبر کی تنوین ہو علی سے بدلیں گے تائے مدورہ گول تا اگر ہوگی تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل کر وف کریں گے اور ال قوف کو پر کر دیں ال یا ایو ایو یا پر کیا ہے تشدید ہے لہذا اس کو جمعوں کے ساتھ دوہرا دو مرتبہ پڑھیں گے ال یا ایو ہل لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا ولا انا یہ نون کے ساتھ الف ہے یہ الف مدہ نہیں ہے یہ الف زائدہ ہے لہذا الف نہیں بڑھیں گے انا بڑھیں گے انا نہیں بڑھیں گے ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى